داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ بہت کم ہیں اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آسمائش کی ہے اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی